عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو اور اگر آبر چھا جائے تو تیس دن پورے کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھ